منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو زحاها صدق الله لزيم والنازعات غرقا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ روح نکالتے ہیں اور کھینچتے ہیں ورنہ شطاط نشتہ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح اس طرح نکالتے ہیں جیسے کہ بند منہ کو کھول دیا وسا بحات صبحہ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ یہ روح لے کے جاتے ہیں جیسے کہ تیرتے ہوئے جا رہے ہیں پھر وہ سبقت کرتے ہیں سبقت کرنا فل مدبرات و امرا فل مدبرات امرا پھر حکم کے بجا لانے میں تنفیز اور تدبیر کرتے ہیں جس دن کے ہلانے والی ہل ہلائے گی یعنی قیامت آ جائے گی تتبہ ہاں اور پھر اس کے پیچھے دوسری آ جائے گی بہت سارے چہرے اس دن دھڑک رہے ہوں گے ڈر کی وجہ سے اب ہاں خاشیہ ایسے لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے یقول انا اینا لمر دودھوں نہ فلحافرا جو لوگ یوں کہتے تھے کہ کیا ہمیں دوبارہ الٹے پاؤں واپس کر دیا جائے گا یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا ایزا کنہ ایز نخرا جب کہ ہم ہماری ہڈیاں بالکل ختم اور کھوکھلی ہو چکی ہوں گی کیسے زندہ کیا جائے گا کالو تل کا ایزن کرتن خاصرہ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ یہ اگر دوبارہ لوٹانا ہوا حساب و کتاب کے لیے تو بڑا خسارہ ہوگا فرمایا یہ دوبارہ لوٹانا آسان ہے فین نما ہی زجرتن واحدہ بس یہ ایک ہی جھڑک ہوگی ڈانٹ ہوگی فیضا ہم بساہرہ تو سارے لوگ اچانک میدان میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے حلطا کا حدیث و موسا کیا آپ کے پاس بات پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی جب ان کے رب نے ان کو وادی مقدس یعنی طوا میں آواز دی نبی بنایا اور فرمایا کہ اے موسا آپ جائیں فرعون کی طرف اس نے سرکشی کر رکھی ہے اور آپ اس کو یہ بتائیں حل کا الا ان تزکا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے وہ اہدیہ کا الا رب کا فتح شاہ اور میں آپ کو آپ کے رب کا سیدھا راستہ دکھاتا ہوں کہ آپ خشیت اختیار کر لو فراہ الآیت القبرا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائیں جیسے ان کے پاس ہاتھ والی نشانی تھی وہ سفید ہو جاتا تھا لاٹھی کی وغیرہ لیکن فرعون نے یہ سب نشانیاں اور باتیں سننے کے بعد تکذیب کی نافرمانی کی منہ موڑا دوڑنے لگا فحا فنادا اس نے اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور کہا کیا کہا ان رب و کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں یہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں فخض اللہ نقال الآخرت ولا اللہ تعالیٰ نے اس کو ابدی لحاظ سے آخرت کے میں پکڑا اور دنیا میں بھی اس کو پکڑا ہے سزادی غرق <laughs> وغیرہ کے لحاظ سے ان نفیزہ علیہ المََ یکشا بلا شبہ اس واقعے میں بھی نصیحت ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو ڈرنا چاہتا ہے یہ جو کہتے ہیں دوبارہ پیدا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے انتم مشد خلقن کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے امس سما و بنا یا آسمان کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے رفع اسم کہا اس کو بلند کیا اس کے چھت کو فصوا اور بہت درست انداز میں اس کو بنایا وہ شلئی رہا اور ڈھانپ دیا اس کی رات کو وہ اخرج زا پھر نکالا اس کی روشنی کو ولارض باد کا دہا اور زمین کہ اس کے بعد اللہ نے اس کو بچھایا اخرج منہا ما آہا و آا اللہ نے نکالا زمین سے پانی اور چارے وغیرہ نباتات ہر چیز پیدا کی ولجبال عرصہ اور پہاڑ کہ اللہ نے پھر زمین کے اوپر گھاڑ دیے یہ سب کچھ تمہارے لیے ساز و سامان ہے ولانعامکوں اور تمہارے چوپاؤں کے لیے عارضی ہے یہ زندگی اور اس کا ساز و سامان فیضا جا اتم مت القبرا جب بڑی مصیبت آ جائے گی مراد قیامت حساب کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے یوم تذکر الانسان ما سہا انسان سمجھ جائے گا جو کچھ اس نے کیا تھا وہ برزت الجحیم المََ یرا اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا ہر اس شخص کے لیے جو دیکھنا چاہے فاما من تغا بہر وہ شخص جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا ایمان امال آخرت کو نہیں مانتا تھا تو جہنم اس کا ٹکانا ہے وہ امبا من خاف مقام ربی اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے یعنی حساب و کتاب والے دن سے ڈرتا تھا اور اچھے امال کرتا رہا وہ ہن نفس عن الحوا اور نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکتا رہا ایسے شخص کے لیے جنت ٹکانا ہے یس الونا کا آت عطیہ نَرسہ اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آمد کب واقع ہوگی فی مان تمن ذکر آپ اس کا یقینی خبر نہیں بتائیں الا رب کا منتہا ہا اپنے رب کی طرف اس کی یقینی خبر ہے کہ کب واقع ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے ان نما ان من یکشاہا یکشاں بلا شبہ اے نبی آپ ہر اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو ڈرنا چاہتا ہے کا انہم یوم یو قیامت کے دن جب یہ لوگ قیامت کو اور حساب والے منظر کو دیکھیں گے لم یلبسو اللہ عشیتاً انََ تو یہ سمجھیں گے کہ دنیا کی جو زندگی سو سالہ سٹھ سالہ گزاری تھی وہ بس تھوڑی سی تھی یا شام تھی یا صبح کا تھوڑا سا کوئی ٹائم تھا سب زندگی بھول جائے گی یہ سورہ نازعات ہے یہ بھی مکی ہے مطلب قبل الحجرت نازل ہوئی دو رکوع ہیں اس کے اور مکی صورتوں میں اکثر آخرت کا ذکر ہوا ہے کہ تاکہ لوگ آخرت کی فکر کریں وہاں حساب و کتاب ہوگا ڈر جائیں تو پھر ایمان لانا سرات مستقیم پہ آنا آسان ہوتا ہے فکر آخرت ہی اصل دولت ہے جب کسی کو نصیب ہو جائے اس کو سب کچھ نصیب ہو گیا تو شروع میں روح نکالنے والے فرشتوں کا ذکر ہوا فرمایا ورنہ زعات غرقہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح خوب سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں روح خوب سختی سے کھینچ کر نکالنا یہ کافروں کا روح کھینچ کر یوں نکالا جائے گا سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب روح نکلنے شروع ہوتا ہے تو نیک کو اچھے فرشتے نظر آ جاتے ہیں نعمتیں اور خوشبو اور اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں وہ خوش ہوتا ہے کہ ادھر جا رہا ہوں اور جو برا ہوتا ہے کافر وغیرہ تو جہنمی فرشتے جب روح نکالتے ہیں تو اس کے سامنے وہ منظر سخت قسم کے آ جاتے ہیں جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے بچوں کیا کروں اب کیا ہو سکتا ہے تو روح نکالنے والے فرشتے سختی کے ساتھ روح کھینچیں گے مراد کافروں کی روح ورنہ شطاط نشتہ اور قسم ان فرشتوں کی جو روح نکالیں گے ایسا جیسے کسی چیز کا بند ڈھکن کھول دیا کسی چیز کا بھی بند ڈکن اس کا کھولنے میں کوئی مشکل نہیں اور گئی چیز نکل گئی مراد آسانی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نیک اور ایمان والوں کا روح ایسا ہی ہوگا جیسے اچانک ہو گیا نکل گیا یہ جو معاملہ ہے روح کے نکلنے کا بعض لوگ اس کے اوپر بات اور تبصرہ یوں کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ایمان والا تھا اور اس کا روح تو بڑا سختی سے نکلا ہے اور یہ تو بڑا گناہ گار تھا تو اس کی روح تو بڑی آسانی سے نکلی ہے تو آپ نے آسانی دیکھی ہے اور سختی آپ نے بھگتی ہے یہ کسی کو کیا خبر یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کوئی بندہ بظاہر جیسے بھی نظر آ رہا ہو ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کی روح آسانی سے نکلی یا اس کی روح سختی سے نکلی وہ ایک بظاہر حالت ہے کوئی اس کو تبصرے میں نہیں لانا چاہیے بس یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے جس کو ہم سخت دیکھ رہے تھے ہو سکتا ہے وہ جو تڑپ رہا ہے وہ خوشی دیکھ کے وہ جنت کے مناظر اور نعمتیں دیکھ کے وہ خوش ہو رہا ہو لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی روح سختی سے نکلی ہے اور اس کی روح آرام سے نکلی ہے یہ بات ہو گئی جو ہمیں حکم ہے روح کے وقت آپ کو کلمہ شریف ذکر اذکار تسبیحات کرنی چاہیے تاکہ وہ بندہ بھی یوں کرنے لگ جائے اور روح ہے کیا یہ کیا چیز ہے جو نکلتی ہے تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے اور جب تک ہے تو اس کو لوگ انسان کہتے ہیں اور جب نکل گئی تو کوئی انسان نہیں کہتا اس کو مردہ کہتے ہیں میت کہتے ہیں یہ روح ہے کیا چیز مشرقین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا جس کو پندرہویں پارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے وہ کان روح کل روح من رب انہوں نے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا کہ روح کیا چیز ہوتی ہے کیسے آتی ہے کہاں رہتی ہے اس کو بندہ خوش کر لے کہ جلدی نکلے نہیں تاکہ بندہ دیر تک زندہ رہے وغیرہ روح کی حقیقت کے بارے میں مشرقین مکہ نے سوال کیا آپ اللہ پاک سے آپ نے درخواست کی اللہ نے فرمایا یہ حقیقت نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا چیز ہے بس ان کو بتاؤ روح اللہ کا ایک امر ہے روح ایک ایک لطیفہ ہے باریک ایک ہوا ہے ایک اللہ کا امر ہے جو انسان کے جسم میں امر ربی سرایت کرتا ہے انسان انسان ہو جاتا ہے زندہ ہو جاتا ہے اور جب اللہ اپنے امر کو واپس لیتا ہے وہ نکل جاتی ہے اگر اس کا ٹکانہ الجین میں ہے نیک اچھی جگہوں میں ہے فرشتے ادھر لے کے جاتے ہیں جیسے آگے ذکر آ رہا ہے اور اگر اس کا ٹکانہ وہ اس کے اعمال عقیدے کے لحاظ سے سجین میں ہے تو ادھر لے جاتے ہیں روح کی حقیقت کوئی نہیں معلوم کر سکا بہرحال حکماں جس میں امام غزالی رحمہ اللہ بھی داخل ہے یوں بات کی ہے کہ ایک جسم لطیف ہے اور جسم کثیف جو انسان کا یہ جسم نظر آتا ہے اس کے اندر امر ربی سے وہ شرائط کرتی ہے اور پھر امر ربی سے وہ نکل جاتی ہے دنیا بڑے دعوے کر رہی ہے اور کرتی رہتی ہے پہلے بھی ارستو اور افلاطون جیسے آئے بعد میں بھی اب سائنس نے اپنے گھوڑے تو دوڑائے اور کہتے ہیں کہ ہم چاند تک اور فلاں پہنچے ہیں اور بڑی تحقیق ہوئی ہے آج تک کوئی روح کے متعلق کوئی تحقیق نہیں کر سکا انسان کو اپنی بے بزاعتی کا کہ میں کمزور ہوں اپنے کم علمی کا کہ میں ایک ناقص علم ہوں اس کا اعتراف کرنا چاہیے اگر اس کی سائنس اور اس کی تحقیق کہ بہت دور تک جا چکی ہے تو اتنے قریب تک کیوں نہیں گئی کہ یہ ہر جسم کے اندر ایک روح ہے جب تک وہ ہے تو انسان زندہ ہے اور جب چلا جائے تو وہ انسان زندہ نہیں رہتا اس کے بارے میں کسی کی کوئی تحقیق نہیں اور نہ کوئی کر سکتا ہے یہی اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے قدرت دکھاتا ہے بہت ساری ایسی نباتات ہیں زمین کے خطے ہیں کہ جہاں انسان کو اللہ نے فراست اور صلاحیت دماغ دیا ہے کہ ان جھڑ جڑی بوٹیوں میں ان پتھروں میں ان زمین کے خطوں میں آپ تحقیق کریں اس میں میں نے کیا کیا خزانے رکھے ہیں یا ان نباتات میں کیا خوبیاں رکھی ہیں آپ تحقیق کریں جو اللہ کے عمر سے کچھ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں اللہ نے اپنی قدرت میں اس انداز میں رکھی ہیں کہ پوری دنیا کے بن الابتا الانتہا سارے تحقیق کرنے والے اور سائنس والے تحقیق کرتے رہیں روح آتی کہاں سے ہے کب آتی ہے کیسی ہوتی ہے کیسے خوش رہتی ہے تاکہ بندہ اس کو خوش رکھے تو نہ مرے یا دیر تک یوں رہے کسی کے بس کی یہ بات نہیں نہ کوئی تحقیق کر سکا نہ کوئی کسی نتیجے پر پہنچائے اللہ نے جو جواب دیا ہے وہ عقیدہ ہے ایمان والوں کا من امر ربی روح ایک اللہ کا امر ہے جب نکلتی ہے تو نیک لوگوں کی پتہ نہیں چلتا اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے سختی ہے بحات تبہا یہ روح بڑی جلدی لے کے پھر فرشتے چلے جاتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی تنفیز کرتے ہیں فل مدبرات امرا جیسے حکم ہوتا ہے اس روح کو کہاں پہنچانا ہے اس کو کدھر کرنا ہے کیا کرنا ہے فوراً حدیث میں آتا ہے اچھے لوگوں کی روح ایک اچھے خوشبودار کپڑے کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے اور وہ لے جاتے ہیں جہاں حکم ہوتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ بدبودار کپڑے کے اندر رکھی جاتی ہے اور یوں جہاں کہیں ہے اللہ کے امر سے یہ وہاں اس کو پہنچاتے ہیں پھر روح کا تعلق جسم کے ساتھ امر ربی ہوتا رہتا ہے فرمایا یہ اتنا اہم کام ہے جو آج تک کوئی نہیں سمجھا تو رہی بات قیامت کا آنا وہ تمہارے سمجھ سے بہت بالا تر بات ہے وہ تو اللہ نے کسی کو علم دیا ہی نہیں ہے کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے علم نہیں دیا کہ قیامت کس کس گھڑی ٹائم واقعہ ہوگی علامات اللہ نے بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر علامات بتائی ہیں کہ قیامت کے قریب قریب یہ ہو جائے گا لیکن کس سن کس تاریخ کس گھڑی کس دن کس ٹائم آ جائے گی کہ وہ آگے پیچھے نہیں ہو یہ اللہ پاک کو ہی علم ہے کسی کو نہیں عطا کیا گیا فرمایا وہ کانپنے والی جب آ جائے گی کمپائے گی اس کے پیچھے دوسری آ جائے گی پہلی سے مراد یہ ہے کہ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی دوسری سے مراد یہ ہے ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوگی بہت سارے دل دھڑک رہے ہوں گے ہر کوئی دھڑک رہا ہوگا یعنی یہ تو ایمان والے اور نیک لوگ بھی دھڑک رہے ہوں گے تو جو غیر ایمان والے اور وغیرہ وہ ہیں وہ تو بطری کے اولا پریشان ہوں گے نگاہیں چکی ہوں گی کافر لوگ کہیں گے او ہو جس کا انکار کرتے تھے وہ تو یہ سامنے آ گئی تو پہلے تو کہتے تھے یہ بڑا مشکل ہے فرمایا کوئی مشکل نہیں یہ زجرت واحدہ ایک جڑک ہے بس ایک امر ہے فیضا ہم لوگ اچانک سارے میدان میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے کوئی مشکل نہیں بطور ہدایت کے عوام کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی بات کہ ان کو اللہ نے نبی بنایا پھر کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا اور کہا ہو سکتا ہے وہ گناہ سے معافی مانگ لے تزکیہ کر لے آپ اس کو سمجھائیں نشانیاں دکھائیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضا اور لاٹھی دی تھی وہ لاٹھی سب کچھ بنتی تھی سانپ کا قصہ تو مشہور ہو گیا نا وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی سواری بھی بن جاتی تھی وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کا درخت بھی بن جاتا تھا کہ اس کے سائے کے نیچے آرام کرتے تھے اور کبھی دریا کو خوش کرتی تھی تو کبھی پتھر پر مارو تو وہ پانی جاری کر دیتی تھی وہ سب میں نمر ربی تھی یہ نشانیاں فرعون کو دکھائیں لیکن اس نے تکذیب کی اور اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہنے لگا ان رب کو میں تمہارا رب ہوں بہرحال جو اس کے ماننے والے تھے ستی کار رہا ہے ازل ستا امروز شرار بو لہب چراغ مصطفی ہر دور میں کچھ اسلام کے اللہ کی پہچان کے بات کرنے والے رہے ہیں اور کچھ اس کے مقابلے میں یوں بھی کہتے رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے پیغمبروں کے ساتھ یہ بات پیش آئی بہرحال اللہ نے اس کو پکڑا دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے جس کا تفصیل سے ذکر دوسری جگہ پہ آ گیا ہے قرآن نے کہا الجومن النجی کا بے بدن کا لتکون تکن خلف کا آیا وہ کثیرم من منصنایات لگا فلون فرعون نے جب دریا کے اندر غوطے کھائے اور روح نکلنا اسے محسوس ہوا تو پھر تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے رب پر ادھر حکم ہوا آلان وقد قبل وکنت من المفسدین جب روح نکلنا شروع ہو جائے تو ایمان اور توبہ کا اعتبار نہیں ہے اب یاد آیا ہے کہ اس سے پہلے تو بہت کچھ ہاں اتنا کریں گے اتنا کریں گے کہ تیری جان کو خالی ڈھانچے کو ہم قیامت تک کے لیے بطور نشانی کے رکھ دیں گے جو آج تک ہے ایک آدھ دفعہ کوئی مصر سے لے بھی گئے تھے کچھ ایسے دنیا کے جو انقلابات آتے ہیں جنگیں اب دوبارہ مصر کے اندر ہی ہے اس کی لاش فرما نفیزہ عبرت اللّم یکشا کہ یہ بھی اس میں بھی نشانی ہے کوئی ڈرنا چاہے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے کہ ان رب کو مل اعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں ان کے اس پیغام اور اس ان کی شریعت کے مقابلے میں جو ان ربوں کو مل اعلیٰ کے دعویٰ کرنے والے تھے وہ گئے ختم ہو گئے تو اور جو اس طرح کے ہوتے ہیں اسلام کے مقابلہ اللہ رسول کا مقابلہ کون کر سکتا ہے ظہری طور پر زب ادا قرآن کی جھاگ بڑی بڑی نظر آتی ہے اس میں حقیقت نہیں ہوتی اور حقیقت نتیجتاً ولاقبۃمتقین اچھا انجام پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے اور جو یوں دعویٰ کرنے والے تھے گئے کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے دیکھو ہم نے ایک بڑی مخلوق بنائی کائنات میں سے آسمان دیکھو کیسے بنایا زمین دیکھو دن دیکھو رات دیکھو پانی کا نظام دیکھو چارے غلے نباتات پھل فروٹ دیکھو اور پہاڑوں کا بڑا بڑا ہونا زمین کے اوپر گھاڑنا دیکھو یہ ہماری قدرت ہے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل الکم ولی کم اس میں تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے کھانے پینے کا سامان ہے جب بڑی مصیبت آ جائے گی بڑی مصیبت سے یہ ہے کہ حساب کے لیے میدان میں سب کو جمع کیا جائے گا اور انسان یوم تذکر الانسان ما سعا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے سب اس کو یاد آ جائے گا کہ کیا گناہ کیا زیادتی کیا ظلم کیا حرام کیا حلال کیا سب کچھ یاد آ جائے گا جہنم کو دکھا دیا جائے گا یہ جہنم ہے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اس فاسق فاجر اور جو نعمتوں نعمتوں میں خوب پلا ہے اس کو سرا حکم ہوگا جہنم دکھا دی جائے اور واپس جب اسے لایا جائے گا تو اسے اسے پوچھا جائے گا دنیا کیسے گزاری ہے تو وہ کہے گا ساری دنیا مصیبت میں گزاری ہے تکلیف میں ہی گزاری ہے کوئی رات نہیں دیکھی وہ جہنم کے ہولناک منظر کو دیکھ کر دنیا کی کتنی سالہ زندگی تھی سب راحتوں کو بھول جائے گا اور اس کے مقابلے میں جس نے زندگی بڑی پریشانی میں گزاری ہر جگہ میں آگے پیچھے رکاوٹ ہی ہے یہ جائز نہیں یہ ناجائز ہے یہ مکرو ہے اس سے بچو یوں کرو فلان کہ مشکلوں میں زندگی گزاری ایمان والے نے حکم ہوگا اس کو جنت دکھا کے لاؤ جب جنت دکھا کے لائیں گے تو واپس اس سے پوچھا جائے گا دنیا کیسے گزاری ہے وہ کہے گا یار اب سب آسانی آسانی تھی الحمدللہ سب کوئی مشکل نہیں تھی وہ جنت کو صرف دیکھ کر دنیا کی تمام مصیبتوں اور مشقتوں کو بھول جائے گا یوم تذکر الانسان ما سعا و برزت الجحیم لمن یرا سامنے آ جائے گی جس نے سرکشی کی دنیا ہی دنیا کو اس نے سمجھا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں رکھا جہنم اس کا ٹکانہ ہے اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کہ حساب و کتاب دینا ہے خواہشات ماحول برائیوں سے بچتا رہا اس کا ٹکانا جنت ہے اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب واقع ہوگی ان سے ان سے یہ کہو کہ میں تو تمہیں سیدھا راستہ دکھانے آیا ہوں میری یہ بات مانو رہی بات قیامت کب آئے گی وہ تو اللہ جانتا ہے میدان حشر میں لوگ یہ سمجھیں گے دنیا کی جو اتنی زندگی گزاری گویا کہ ایک صبح یا ایک شام ہے اتنا ہی ٹائم تھا اللہ سمجھ نصیب